على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام ماہ ربیع الاول کی ساتیں آ چکی ہیں یہ وہ ماہ مبارک اور ماہ مقدس ہے جس مہینے میں تاریخ کا چاہے جو بھی اختلاف ہو لیکن مہینہ متعین ہے کہ اسی مہینے میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا دنیا میں اسی ماہ مبارک میں آپ تشریف لائے آپ کی ذات گرامی آپ کا وجود آپ کی ہستی سارے مسائب کا ساری پریشانیوں کا حل ہیں چہرے انور ایک مرتبہ کوئی دیکھتا ہے اس کے سارے غم کاپور ہو جاتے ہیں آپ کا نام لیتا ہے دل کو سکون ملتا ہے آپ پر درود پڑتا ہے چین آتا ہے راحت آتی ہے مزے آتے ہیں صبح صادق کی کرنیں اس سرزمین پر جب پڑتی ہیں اور اطلاع دیتی ہیں کہ رات کی تاریخی چھٹ گئی اور صبح کی روشنی نمودار ہونے والی ہے ایک گھریلو خاتون کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ آج صبح میں کیا پکا جائے اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ صبح ہونے کے بعد دوپہر کی فکر دوپہر ہونے کے بعد شام کی فکر جمعرات کا دن چڑھتا ہے مغرب ہوتی ہے ایک فکر مند اور درد مند خطیب کی بھی فکریں جوان ہوتی ہیں کل جمعہ ہے کس بات پر اور کس عنوان پر کس موضوع پر بات کی جائے ماہ ربیع الاول جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجود میں آئی آپ پیدا ہوئے تولد ہوئے رہتی دنیا تک جیسے اور لوگوں کے مسائل کا حل آپ کی ذات گرامی میں ہے تو ایک خطیب کے مسئلے کا اور اس کے عنوان کا موضوع کا بھی حل آپ کی پیدائش سے حل ہو گیا ایک نیا عنوان نئی سمتھ ایک نئی جہد ایک نیا راستہ خطیب کو مل گیا ورنہ دسیوں گھریلو خواتین سے زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ کس عنوان کا انتخاب کیا جائے کس موضوع کا انتخاب کیا جائے الحمدللہ ماہ ربیع الاول جو آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے مقدس ہو گیا متبرک ہو گیا بابرکت ہو گیا اللہ نے میرا اور آپ کا حل بھی اس میں نکال دیا ایک مرتبہ اور ہماری محبت رسول کی بیٹری کو ریچارج کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع فراہم کر دیا ربیع الاول ہماری زندگیوں میں پہلی مرتبہ نہیں آیا جو ہم ایسے اجنبی کی طرح اس کا استقبال کریں گزشتہ سال بھی آیا پیوستہ سال بھی آیا ہماری زندگیوں میں بار بار یہ ماہ مبارک ماہ مقدس آیا ہم نے اس میں خطیبوں کو پرکھا مقرروں کو جانچا ناروں کو سنا جلسوں کو دیکھا جلوس کا معائنہ کیا ہر مہینے کی طرح یہ آیا اور رخصت ہو گیا ہم نے اپنی زندگی میں اس مہینے سے کوئی سبق نہیں لیا اور کوئی درس نہیں لیا ماہ روی الاول چیختا رہا چلاتا رہا لوگوں یہ مہینہ آقا کی سیرت کو اجاگر کرنے کا ہے اپنے دل و دماغ میں اپنی زندگی میں آقا کے اسوے کو اپنانے کا ہے ہم بیرونی مقرر بلائے داخلی مقرروں سے ہم نے خدوے سنے مزے لوٹے رات کے دو بجے تک ڈھائی تک جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہا اسی دن اب نے فجر کی نماز ناغا کر کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم سنی سننے کے ہیں کان سے سننے کے ہیں سنت کے نہیں ہیں آخا کی وہ محبوب ترین نماز جس کو آپ نے فرمایا کہ قرت و آئینی بسلا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اسی رات بیان سن کر تحجد فجر اشراق چھوڑ کر ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نام کے سنی ہیں اہل سنت وال نہیں ہیں حضرات آپ دیکھتے ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے ٹی وی حلال سمجھ کر دیکھتے ہوں یا حرام سمجھ کر سنیما مرضی سے دیکھتے ہوں یا جبری طور پر ڈراموں سے اور کہانیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے یا ایک حالات حاضرہ پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک بات ہمیں اچمے میں ڈالتی ہے ہمیں چوکا دیتی ہے لباس کے معاملے میں ڈائلگ کے معاملے میں گانوں کے معاملے میں میوزک کے معاملے میں اگرچہ مثال گندی ہے سوچنے سمجھنے کے لائق ہے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آئی ہیں لباس کی تراش خراش کرنے والوں نے یہ حلال ہے حرام ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں ایسے ایسے فیشن والے لباس بنائے جوتے بنائے آنکھیں دیکھ کر متحیر رہ جاتی ہیں دل و دماغ شدر رہ جاتا ہے عجیب و غریب قسم کے لباس کے نمونے عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگ گانے فلمی کہانیاں اور مسلمانوں کی ایمانی حالت کو دیکھیں اسلامی حالت کو دیکھیں اہل باطل باطل کے راستے میں ہمالیہ کی چوٹی کو انہوں نے چھو لیا آسمان کی بلندیوں کو پا لیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت عبداللہ حضرت بی بی آمینا ان کے تذکرے ہوں میراج کا واقعہ ہو سیرت طیبہ کو آئینہ بنا کر موجودہ حالات کو اس میں دیکھ کر اپنے میں ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں کیا بدلاؤ لا سکتے ہیں دور دراز تک آپ دیکھیے رٹی رٹائی تقریریں اور گ پٹے اقوال اخوال یقینا نجات اسی میں ہے کامیابی اسی میں ہے ہم یہ نہیں کہتے وہ اخوال یا ان میں نجات نہیں ہے لیکن جو انداز ہے اور جو کرینہ ہے جو سلیقہ ہے بیان کرنے کا لگتا یہ ہے کہ اس میدان کے اندر ہم ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے ہم نہیں چاہتے ایک نئی سمت ملے نیا راستہ ملے نئی جہت ملے اور آقا کی زندگی تو اسلا ہے آپ کون کے نبی ہیں آپ سعید الانس ہیں سعید الجن ہیں آپ نہ کسی زمانے کے لیے نہ کسی علاقے کے لیے نہ کسی وقت کے لیے نہ کسی خاندان اور قبیلے کے لیے یا ان رسول اللہ علیہ یمی اے لوگوں میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں قرآن شروع ہوتا ہے الحمد للہ رب العالمین وہ عالموں کا رب ہے مسلمانوں کا نہیں زمین والوں کا نہیں آسمان والوں کا نہیں عرش و کرسی والوں کا نہیں ماننے والوں کا نہیں الحمد رب العالمین تمام عالم کا وہ رب ہے آقا کو کہا گیا وبا رس کا اللہ رحمت اللہ آپ جیسے رب وہ دونوں عالم کا ہے آپ دونوں عالم کے لیے باعث سے ہیں خاندان قریش کے لیے مکت المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے لیے نہیں جیسے وہ رب العالمین ہیں آپ رحمت اللہ عالمین ہیں ہم سوچنا نہیں چاہتے سمجھنا نہیں چاہتے ہم ترقی کرنا نہیں چاہتے ہم کچھ پانا نہیں چاہتے کریں گے ان مان لائیں گے کیا اسلام تلوار سے پھیلا یا قلم سے پھیلا ایک آنے والا فرد میں پہن کر ہے ہے مرد لیکن لباس عورتوں کا ہے لیڈیز کا ہے تو آپ اس کے لیے سوال کریں گے یہ مرد ہے یا عورت یا جب آتا ہے درمیان میں جنس دونوں الگ ہوتی ہے یہ پتھر ہے یا مٹی پتھر کی جنس اور ہے مٹی کی جنس اور ہے یہ پیتل ہے یا سونا پیتل اور ہے سونا اور ہے یہ چاندی ہے یا المونیم ہے المونیم اور ہے چاندی اور ہے یہ مرد ہے یا عورت مرد اور ہے عورت اور ہے تو عنوان دیا یہودیوں نے نسارا نے عیسائیوں نے اسلام تلوار سے پھیلا یا قلم سے پھیلا کیا مطلب یا تو قلم سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا اور میڈیا کے ذریعے سے وہ وبا پھیلائی وہ انجیکشن دیے وہ گلوکوز چڑھایا وہ ذہن دیا کہ صاحب آپ کے نبی تو رحمت اللہ ہے میں آپ کو اس ماہ ربی الاول کے صدقے میں سیرت طیبہ کا وہ پہلو جسے عوام تو عوام خواص علماء اہل مدارس نے جس کو فراموش کر دیا جس کا نام لیتے ہوئے کب کبھی تاری ہوتی ہے اور جس کا تصور کرتے ہوئے انسان کا کلیجا کام جاتا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پھیلی ہوئی پھیلائی ہوئی وبا کا شکار اہل علم ہو گئے مبلغین ہو گئے دائی ہو گئے خطیب ہو گئے ائمہ ہو گئے کسی امام سے پوچھو اسلام تلوار سے پہلا یا قلم سے الحاظ اللہ نبی ظالم تھے اسلام تو قلم سے پھیلا اخلاق سے پھیلا نبی کے نبی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا آپ نے کانٹے ڈالنے والے کو معاف کر دیا آپ نے وہ جھڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا اسلام اخلاق سے پہلا نبی کے کوئی شک نہیں ہے یہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے نبی کا چہرہ نبی کے جسم ادھر کا ایک حصہ نبی کے ہاتھ ایک حصہ نبی کے پیر ایک حصہ نبی کا دن ایک حصہ نبی کی رات ایک حصہ نبی کا مسلح سیرت نبی کا مندر سیرت نبی کا محراب سیرت نبی کی ازدواجی کی زندگی سیرت نبی کی غار سور کی تنہائی سیرت نبی کی غار ہرا کی تنہائی اور غار ہرا میں آپ کا رہنا ایک سیرت آپ کا کھانا ایک سیرت تلوار بھی ایک سیرت قلم بھی ایک سیرت اخلاق بھی سیرت اسوا بھی سیرت بدر بھی سیرت غلط بھی سیرت تبوک بھی سیرت بہت بھی سیرت اور شیب بھی طالب کے اندر قید ہونا بھی سیرت طالب کی سرزمین کے اندر پتھر کھانا بھی سیرت مجنون کہا جانا بھی سیرت ساحر کہا جانا بھی سیرت کاہن کہا جانا بھی سیرت دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہ نبی کے سیرت کے ایک حصے کو بیان کر کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کہ نبی رعوف الرحیم تھے یقیناً تھے آپ نے مجھے دیکھ لیا جمعہ میں چیختے چلاتے نائن بلاک کا خطیب خطبہ دیتا ہے کبھی کھانا کھاتے ہوئے بیت الخلا جاتے ہوئے مولانا کی زندگی کا حصہ ہے خطیب کی زندگی کا حصہ ہے کوئی کہے کہ نہیں بیت الخلا نہیں جاتے کھانا نہیں کھاتے سوتے نہیں اس تعلقات نہیں تو جیسے ایک انسان کی زندگی پر ایک ہے لوگ آج آخا کی زندگی کی سیرت کے ایک پہلو کو ایسے بیان کرتے ہیں گویا آپ کی سیرت کے اس پہلو کے علاوہ اور کوئی سیرت کا پہلو نہیں یہ نبی کی سیرت کے ساتھ دھوکا دھوکہ دیتے ہیں آخا کی سیرت بدل میں بیان کرو ہے کوئی بیان کرنے والا آقا کی سیرت بہت کی بیان کرو جہاں آقا پر سورہ بقرہ نازل ہوا آخر پر سورہ ساتیہ نازل ہوا سورہ الق نازل ہوا سورہ محمد نازل نہیں ہوا سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے جنگ کرنا ہے جہاد کرنا ہے سورہ انفال نازل ہوا انفال کے معنی کفار سے جنگ کر کر جو مال ملتا ہے اور جو غنیمت مال غنیمت ملتا ہے اس کے معنی نفل کے ہیں اور اس کی جمع انفال کے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا آپ بہت زیادہ حصہ نبی کے پہلو میں رہتی ہیں نبی کے ساتھ رہتی ہیں بتلائیے کہ نبی کی سیرت کیا ہے فرمایا کانا ہل ہل قرآن نبی کی سیرت کیا تم قرآن نہیں پڑھتے قرآن میں سورت توبہ ہے نہیں سورہ توبہ میں کیا بیان کیا گیا تم من اللہ و ان کافروں مشرقوں کی طرف سے اللہ اللہ کے رسول کی برات ہے یار یو علی القتال اے نبی آپ مومنوں کو جہاد پر اکسائیے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقرمون القرآن کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کانا کل اہل قرآن قرآن جو کہتا ہے نبی وہ کرتے ہیں قرآن کہتا ہے یس الون انفالی انفال کیا ہے نبی نے بدر میں دکھایا عہد میں دکھایا تبوک میں دکھایا ہنین میں دکھایا نبی نے غزوات میں دکھایا حدیث پاک کی کوئی کتاب کتاب المان کتاب الصلاد کتاب السوم کتاب الزکات کتاب الحج زکات کا بیان روزے کا بیان عمرے کا بیان حج کا بیان طہارت کا بیان ایمان کا بیان علم کا بیان کوئی امرا کا لال حدیث کیا ہے آقا کا قول و عمل ہے نا حدیث آقا کے قول اور آقا کے عمل کو کہتے ہیں کوئی حدیث کی کتاب کتاب المغازی اور کتاب الجہاد سے خالی ہے معاذی کے کیا مانے جہاد کے کیا مانے کیوں نہیں بیان کیا جاتا کتنے مساجد کے خطبات جمعہ میں سلاب کا بیان نماز کا روزے کا زکات کا اخلاق کا اسوے کا مکی زندگی کا ہجرت کا معراج کا کتابیں مذہبی کہاں گیا سورہ انفال کہاں گیا سورہ محمد کہا گیا سورہ توبہ یہ سورہ توبہ اللہ کے قرآن میں ہے یا نہیں ہے سورہ انفال ہے یا کیوں ڈر کیا ہے یہودی بن گئے تو مینون ویواد ہوئی تھی قرون ہو تک بعض صورتوں کو لے لیا اور بعض صورتوں کو چھوڑ دیا یہ ماجرا تو نہیں ہے کہیں تراوی میں سورہ انفال پڑھی جاتی یا نہیں پڑھی جاتی سورہ برت سورہ توبہ پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی کلام پاک کے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام میم ذالک الکتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلنا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرح لك صدرك کا الله بسم اللہ قل هو الله اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الفلق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو تیرہ صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے اور محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے صورت اللہ کی طرف سے نازل ہوئے سورت کا نام اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور سورت کے ساتھ بسم اللہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا سوال یہ کہ کلام پاک کے دسویں بارے میں سورت توبہ سے پہلے کیا جبرائیل سے بھول ہو گئی تھی یا بسم اللہ امت کو دینا بھول گئے تھے یا یہ کہ کلام پاک کے لکھنے والوں نے سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھنا بھول گئے تھے کیوں نہیں ہے بسم اللہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ اور سورہ نمل میں دو مرتبہ ایک شروع میں اور بیچ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے اور سلیمان اس خط کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو رحمان اور رحیم ہے کیا ہوا تھا کیا ماجرا فسرین فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر جہاد کا بیان ہے کتاب کا بیان ہے کافروں مشرقیوں ان سے مڈبھیڑ کرنے کا بیان ہے قتل کو کاڑ پھینکنے کا بیان ہے کفر کو کفر کو کاٹ پھینکنے کا بیان ہے شرک کو کاڑ پھینکنے کا بیان ہے اور اس سرزمین کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنے کا بیان ہے چونکہ اس میں قتال ہے اور اللہ کی شان رحمان و رحیم ہے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ادبن اپنے بسم اللہ رحمان رحیم کا استعمال یا نہیں کیا یہ سیرت کہیں سنی آپ نے پاکستان سے علماء آتے ہیں بنگلہ دیش سے آتے ہیں مرکز سے آتے ہیں یہ نبی کی سیرت ہے یا نہیں نبی کی سیرت کا پہلو یا نہیں جہاں نبی روف ہے رحیم ہے کریم ہے سخی ہے جب ہے جیسے اللہ کے مشہور ننانوے نام ہیں نبی کے بھی مشہور ننانوے نام ہیں ہمارے مفسرین نے نہیں کہا کہ نبی کا ایک نام مقاتل بھی ہے نبی کا ایک نام مجاہد بھی ہے اس کی تشریح کبھی آئی یہ خیالت نہیں ہے کیا کلام پاک کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں میں میں چھ آیتوں کو چھوڑ دوں چھیاسٹھ آیتوں کو چھوڑ دوں اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ مذاق نہیں ہے نبی کے سب نام بیان کیے جائیں اور نبی کے مخاطل ہونے کا نام نہ بیان کیا جائے مجاہد ہونے کا نام نہ بیان کیا جائے نبی کے غازی ہونے کا نام نہ بیان کیا نہ کیا جائے یہ نبی کی سیرت کے ساتھ گستاخی نہیں ہے بے ادبی نہیں ہے نبی کے مسلح کو بیان کیا جائے نبی کے محراب کو بیان کیا جائے اور نبی کے سپہ سالار ہونے کو نہ بیان کیا جائے یہ نبی کے سیرت کے ساتھ خیانت نہیں ہے نبی کی ازدواجی زندگی کو بیان کیا جائے اور نبی کی میدانی زندگی کو نہ بیان کیا جائے یہ نبی کی زندگی کے ساتھ قیانت نہیں ہے مسلمانوں زمانہ بہت ترقی کر کے آگے بڑھ گیا ہے ہر فیلڈ کے اندر تعمیرات کی فیلڈ کے اندر لباس کی فیلڈ کے اندر کھانے پینے کی فیلڈ کے اندر دکانوں میں ایک نئی سوچ ہم نہیں کہتے کہ آپ نئی چیز کو اسلام میں داخل کریں کلو بدا تین دلال و کلو دلالت فنار ہر بدت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے ہم نہیں کہتے کم سے کم جن سنتوں کو ہمارے بڑوں نے یا یعنی یہ کہ ہمارے اپنوں نے زندہ دفن کر دیا اس کو اجاگر تو کرو مسلمانوں اتنا تو کر سکتے ہو اللہ کے لیے اتنا تو کرو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سورہ محمد پر عمل کرتے ہوئے ڈیوٹی چھوڑ کر حضرت حمزلہ کی طرح بیوی سے ملاقات کر کر غسل کیے بغیر میدان میں آ کر آپ جو ہے کر ہم کوئی عالم یہ نہیں کہتا ہندوستان کے حالات اس کے اجازت دیتے ہو نہ دیتے ہو دارلوم دیتا ہو نہ دیتا ہو ندوہ دیتا ہو نہ دیتا ہو لیکن سورج توبہ سے کون منع کرتا ہے نبی کے بدل کے تذکرے سے کون منع کرتا ہے کیا ہندوستان کا قانون منع کرتا ہے ہندوستان کا نام منع کرتا ہے کیوں نہیں بیان کیا جاتا نبی کے بدر کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا نبی کے غزوات کو کیوں نہیں تشریح کی جاتی کتاب المغازی کو کیوں نہیں تشریح کی جاتی کتاب الجہاد کو کیوں نہیں آیتوں کی تشریح کی جاتی یا یوہن نبی دل علی القتال یا یوندین امن مالکم ادا لکم لمفرو فی سبیل اللہ حصہ خل تم اور حیاتی دنیا کیا ہے ترجمہ پڑھنا منع ترجمہ کرنا منع ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں کہ کسی مذہب کے ماننے والے ان کی مذہبی کتاب کا مطالعہ نہ کریں ترجمہ نہ کریں تشریح نہ کریں کیا ہے ترجمہ کیا ہے ترجمہ یا جاہد الکفار والمنافقین ہو علیہم کفار جہنم اے نبی جہاد کیجیے آپ کافروں کے ساتھ ان آیتوں کے پڑھنے سے کیا ایمان تازہ نہیں ہوتا جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوتا نماز فرد کب ان سلا کانت المؤمنین کتاب موقوتا اب ہم اثر کی نماز پڑھیں تو کیا اثر کی نماز قبول ہوگی وہ کہاں کہیں گے وقت کے آنے پر اثر کی نماز ہوگی وقت کے آنے پر مغرب کی نماز ہوگی نماز کی طرح روزے کی طرح حج کی طرح زکات کی طرح توحید کی طرح یہ بھی منزل من اللہ فریضہ ہے یہ بھی سوا چار سو کلام پاک کی کی آیتیں ہیں جہاد کی آیتیں ہیں فرضیت ان کی اسی طرح ہے جیسے نماز روزے کی فرضیت لیکن جب وقت آئے گا تو کریں گے یہ بات اور ہے مانو تذکرے کرو نماز فرض ہے بالغ پر لیکن حدیث پاک میں سرور کو نہیں ناخواہ دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سات سال کی عمر ہو مرو سبیاں نقم بسلا ادا بلگو سبین جب وہ سات سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو نو سال کے ہو جائیں نہ پڑھے ڈنڈا لے کر مارو ارے سات نہ سات میں کوئی ملک میں بالغ ہوتا ہے بچہ نہ نو میں بالغ ہوتا ہے بالغ تو گیارہ میں ہوگا بارہ میں ہوگا پندرہ میں ہوگا اٹھارہ میں ہوگا سات میں تو دنیا کے کسی ملک میں بالغ نہیں ہوتا نو میں دنیا میں کسی ملک میں مرد بچہ بالغ نہیں ہوتا علماء کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اب سے تیاری کرے گا بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لائق ہوگا حدیث پاک میں غزوہ ہند کی بشارت ہے کوئی مانے نہ مانے ہندوستان کے چپے چپے میں اسلام کا علم اسلام کا پرچم لہرائے گا کفر کا خاتمہ ہوگا شرک کا خاتمہ ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزب ہند کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے حدیث جھوٹی نہیں جیسے نماز کی حدیث روزے کی حدیث زکات کی حدیث تبلیغ کی حدیث چلے کی حدیث ایسے ہی غزب ہند کی بشارت ہے یہ بھی ایک حدیث ہے آپ نے کہا ہوگا بیکون دین و کلو پورے عالم کے چپے چپے میں ایمان اسلام داخل ہوگا لائک الارض بیت مدر وبر الا اتقلہ اللہ کلمت الاسلام بعز عزیز ان وزل پورے گھر گھر میں بیابان میں پہاڑوں میں اور غاروں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ داخل ہوگا ماننے والا عزت سے مانے گا نہیں ماننے والا جوتیوں سے مانے گا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے کتاب العلم کی طرح کتاب السلاد کی طرح کتاب الزکات کی طرح اس کا انکار کفر تو اس کا انکار بھی کپر ہے اسے ماننا ایمان اسے بھی ماننا ایمان ہے کلیجا چاہیے ہمت چاہیے حوصلہ چاہیے میڈیا نے وہ تاثر دیا جی ہاں گالی داڑھی گالی کل وہ کہیں گے کہ شادی والی زنا کرو گے بیٹیوں کو لڈی خانوں میں چھوڑو گے وہ کل زمزم کو گالی دیں گے تو شراب کی بوتلوں سے مکان سجاؤ گے کل وہ پگڑیوں کو گالی دیں گے ہیڈ پہنو گے انگریزوں کے طور طریقے اپناؤ ہوں گے ہم نے بتایا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی جزیات کے اندر یہ بات ملا لو اللہ پر ایمان اللہ کے نبیوں پر اللہ کے فرشتوں پر اور اس بات پر ایمان کے میڈیا جھوٹا ہے یہ بات بار بار میں دوہراؤں گا اور اس وقت تک دوہراؤں گا جب تک تمہارا ایمان نہ بنے تمہارا یقین نہ بنے کسی مسلمان سے پوچھو یاسر عرفات تو تو گا رحمت اللہ علیہ صدام کہے گا رحمت اللہ علیہ یاسر الفراد فلسطینوں کا قاتل یہودی ایجنٹ جس نے فلسطینی مسلمانوں کے رازوں کو امریکہ تک پہنچایا میڈیا نے اسے مجاہد کے طور پر پیش کیا مسلمانوں کے ہمدرد کے طور پر پیش کیا صدام کو مسلمانوں کے ہیرو کی شکل کے اندر پیش کیا اس زمانے کے اندر ایک اسلامی یونیورسٹی نہیں پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر بینڈ باجا ہوتا تھا میوزک سسٹم استعمال کیا جاتا تھا مدرسوں کا وجود اس نے ختم کیا اذانوں پر پابندی لگائی جمعہ پر سرکاری ملازموں پر پابندی لگائی یا تو جمعہ اپناؤ یا نوکری اپناؤ اگر جمعہ لینا ہے نوکری چھوڑنا پڑے گا یہ میڈیا کا زہر ہے مسلمانوں نے اپنے بچوں کا نام صدام رکھا اس میڈیا سے متاثر ہو کر میں کہتا ہوں ایمان مجمل ایمان مفصل کا جز بناؤ کہ میڈیا جھوٹا ہے میڈیا بدماس ہے ہمارے علماء نے ہمارے بڑوں نے جب جہاد کی تشریح نہیں کی جہاد کا عدمان نہیں اٹھایا نبی کی سیرت کے اس چمکتے ہوئے پہلو کو نبی کی سیرت کا سب سے بلند پہلو ہے یہ اور کیسے پیش کرتے نبی کی سیرت میں سب سے بلند پہلو نبی نے کاٹا ڈالنے والے کو معاف کر دیا نبی نے اوجھڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر نبی لا تسری والے لا تسری والے پہلو اور نبی کے اس پہلو کو کون بیان کرے گا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو جمع کر کر فرمایا کون ہے کا جو ہے وہ اشرف ایک یہودی ہے اس کا سر لا کر میرے قدموں پر رکھے گا یہ نبی کی سیرت نہیں ہے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا آپ کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا کیا نبی کی سیرت کا یہ پہلو نہیں کہ ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شیر آ کر اس کو کھا لے گا تائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں کرنے والے آپ نے شیر کے مسلط ہونے کی بد دعا کیوں کی کیا یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ جب سفر میں یہ لوگ گئے تھے شیر نے سب کو سونگا اور ابو لہب کے بیٹے کو سونگ کر اٹھا کر لے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور پرچے اڑا دیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ بات غلط ہو پیش کرو انعام کے ساتھ اور آپ کا ممنون میں کرم ہوں گا میں آپ کی جوتیاں سر پر رکھوں گا کیوں ٹھٹا کرتے ہو قوم کا کیوں ٹھٹا کرتے ہو ملت کا کیوں نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو سیرت کا مذاق اڑاتے ہو دنیا کے ممبروں میں حرام سے بریلی ہو دیوبندی ہو عربی ہو اجمی ہو ترکی ہو ہندی ہو فارسیوں کیا یہ ممبر رسول پر ندا نہیں لگائی جاتی ارحم امتی بھی امتی ابو بکر ابو بکر جیسا اللہ نے میری امت میں کوئی رحم دل ہی نہیں بنایا سنا نہیں سنا آپ نے کائنات میں آخا نے جب صنعت دے دی آخا نے تمغہ دے دیا مڈل دے دیا میرے اللہ کی قسم میرے رب کی قسم نہ پیدا ہوا کائنات میں ابو بکر جیسا رحم دل نہ قیامت تک اس کی نظیر کوئی آ سکتا ہے آخا نے کہہ دیا تو کہہ دیا انکار کرنے والا جہنمی کتا ہوگا یہ قول آخا کا ہے اور ہم بھی امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے سب سے زیادہ نرم دل بدر کے خیری آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا آخا نے مشورہ لیا مشورہ لینا آخا کی سنت کیا کیا جائے حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان کے سر قلم کر دیں جلالی مزاج کا اور جو آدمی رشتہ دار ہے اپنے رشتہ داروں کا سر قلم کرے میں اپنے رشتہ دار کا سر قلم کروں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی اسلام کی جنگ ہے اپو اور درگزر سے کام لیا جائے چھوڑ دیا جائے اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر راستے سے گزر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی جلالی انداز میں کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ مدینے طیبہ کے شیطان کی کپ کپی تاری ہو گئی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے بالکل دھیمی انداز میں جمالی انداز میں فرمایا عمر کیا کر رہے تھے فرمایا کہ میری تلاوت سے میں شیطانوں کے کوڑے مار رہا تھا صدیق کیا کر رہے تھے فرمایا میں اس کو سنا رہا تھا جو دل کی بات پہلے ہی سے سنتا ہے مجھے بلند پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ میری بات کو کہنے سے پہلے دل کی منشا کو جانتا ہے یہ دونوں کے انداز تھے ان کی سیرت اور ان کی سوان عمری اور ان کی حیات طیبہ میں قدم قدم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دلی کے کارنامے میں یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو آخا نے کتاب دیا اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر حضرت عبد الرحمان فرماتے ہیں جب ایمان الاسلام کو قبول کیا بدر کے ماری کے اندر سے فرمایا با حضور آپ میدان جنگ میں مخالف سنگھ سے مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے میں ابو جہل کی پارٹی کی طرف سے آیا تھا کئی مرتبہ میری تلوار اٹھی اور اس تلوار کے نیچے آپ کا سر مبارک آیا لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی شفقت بجلی یاد آ گئی آپ کی محبت یاد آ گئی میں نے رحم و کرم کا معاملہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹے وہ کفر کی بات تھی اور دین کی بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر کے تلوار کے نیچے تو آتا تو ابو بکر تیرے سر کو قلم کر دیتا یہ ایمان کی بات ہے کوئی صدیق اکبر کے رحم دلی کے کارناموں کو بیان کرے اور یہ نہ بیان کرے کہ وہ بیٹے کو مرنے کے لیے بدر میں تیار ہو گئے تھے وہ صدیق اکبر کی سیرت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے خلافت مسلمہ کے دور میں جب خلیف اول بنے اور اس وقت مرتدوں نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسا جلیل القدر بہادر شجی صحابی حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے صدیق اکبر نے فرمایا جس کے حصے میں اونٹ آتا ہو زکات اور اونٹ تو دیتا ہو رسی نہ دیتا ہو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں کائنات کے سردار امام الاولین اللہ الاخرین نے کہا اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے یہی رحم دل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اون تو دیتا ہو رسی نہ دیتا ہو تو ابو بکر کی تلوار نیام سے نکل جائے گی یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا پہلو ہے یہ آخا کی سیرت کا پہلو ہے بدر یہ آخا کی سیرت کا پہلو ہے سورہ انفال یہاں کی سورت کا پہلو ہے سورت تابا اور تو اور اور تو اور بدر کو بیان کیا جاتا نبی کے جذب جہاد کو بیان کیا ایک بات یاد رکھو ڈرنے کی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا کہ جہاد کا معنی یہ نہیں کہ آپ جا کر کسی کافر کا سر قلم کر دیں جیسے نماز کا معنی یہ نہیں کہ ابھی سے نماز آپ شروع کر دیں نماز پانچ وقت کی فرض ہے تو آپ پانچ وقت کی نماز آپ پڑھنے لگے نماز کا وقت جب آئے گا نماز پڑھیں گے روزہ فرض ہے رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے زکات فرض ہے زکات کا موسم آئے گا زکات دیں گے جی فرض ہے جب آئے گا نہ بیوی کی پرواہ کریں گے نہ اولاد کی پرواہ کریں گے نہ باپ کی پرواہ کریں گے نہ حکومت کی نہ سلطنت کی مانو تو صحیح نماز کو مانتے ہیں روزے کو مانتے ہو اور کہتے ہو کہ فرض ہے اور وقت پر ہے مانو یہ بھی فرض ہے اور وقت پر ہے ہند کی بشارت ہے فیقون کلو ہو ہے لا بھائی اللہ خل اللہ مدر اسلام یہ حدیث ہے آقا کی آقا نے بشارت دی وزو ہند کے اندر شریک کونے والوں کے لیے جنت کی تو جیسے اللہ صلاح والی حدیث محتبر ہے تو یہ حدیث بھی محتبر ہے اس کا انکار کفر ہے اس کا انکار کفر ہے سورہ بقرا کا انکار کفر ہے سورہ انفال سورہ محمد اور کلام پاک کی سوا چار سو آیت ہے کلام پاک کے استدلال کا مفسرین کے یہاں تین طریقے ہیں تین طریقے اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے ایک ہے نس سری نس سری کا مطلب یہ منہ پر حکم دیا گیا میں نے آپ سے کہا کہ آپ پانی لے کر آئیں اس میں کوئی بات ڈاؤٹ فل نہیں ایک گلاس صاف ستھرا میٹھا پینے کے لائے پانی لے کر آئے بالکل نس سے سری ہے اس کو نس سے سری کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اشارت النس دلالت النس دلالت النس کا مطلب یہ کیا زمانہ آ گیا تمہارا خطیب کا حلق سوکھ رہا ہے اور لوگ ہیں کہ پانی نہیں پلاتے میں نے پانی پلانے کا حکم نہیں دیا باتوں باتوں میں تھپڑ مار دیا اس کو کہتے ہیں دلالت النس یعنی بات کہی اس سے دلیل ملی اور تیسری چیز ہے اشارت النس میں نے کہا ایک مرتبہ ایک اللہ والے آئے تھے جمعہ کا بیان دے رہے تھے حلق سوکھ گیا تو ایک صاحب اٹھ کر آئے اور ان کو پانی دیا تو انہوں نے ان کو دعا دی تو اب اس سے اشارہ نکلا کہ ہمیں یہ خدمت کرنا چاہیے یہ کلام پاک سے دلیل حاصل کرنے کے تین طریقے نس سری ڈائریکٹ منہ پر حکم دلالت النس کسی واقعے سے استدلال اشارت النس کسی بات سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کلام پاک کی چار سو پانچ آیتیں براہ راست نماز کی طرح روزے کی طرح زکات کی طرح حج کی طرح عمرے کی طرح توحید کی طرح براہ راست نس سری کے طور پر جہاد کی آئے تھے مسلمانوں نے ڈرنا شروع کر لیا مسلمان میڈیا سے ڈر گئے تو اب امریکہ نے اس کی تشریح کی کہ جہاد ہوتا کیا ہے اس نے پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی کہ جہادی فسادی ہے مسلمان بھی لکھنے لگا اس نے کہا کہ فلاں قوم دہشت گرد مان لیا مسلمان فلاں قوم کے مذہبی ادارے مدارس دہشت گردی کے اڈے مان لیا مسلمان فلاں قوم مانتی ہے اس جذبے کو اللہ کے گھر میں کہا کہ یہ جہاد یہ فساد کے اڈے دہشت گردی کے اڈے <coughs> ان کے میناروں کو ختم کرو مساجد کے وجود کو ختم کرو <coughs> ہم نے جب سورہ انفال پڑھنا چھوڑ دیا سورہ محمد پڑھنا چھوڑ دیا بدر کو پڑھنا چھوڑ دیا حن کو پڑھنا چھوڑ دیا کتاب الجہاد کو پڑھنا چھوڑ دیا کتنی سری بات ہے صاحب آپ کو عجیب لگ رہی ہے یہ اسی وقت نازل ہوئی جب کلام پاک کی اور نماز روزی کی آیتیں آنکھا پر نازل ہوئی یہ کوئی اب نیا فارمولا نہیں ہے لیکن جب ہم نے اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا اور امریکہ نے اس کی تشریح کی غلط انداز سے تو اب اس تشریح کو صحیح کرنے ایک صدی چاہیے اب نہیں کر سکتے ہم نے جو کام کرنا تھا ہم نے غفلت کی تو اس غفلت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر امریکہ نے کہا جہاد فساد ہے جہادی فسادی ہے مدرسے کے اڈے جہادیوں کے مرکز فسادیوں کے مرکز ہیں مسجدوں کے اندر ملا کا میم چار میموں سے دشمنی کی پیدا کی ملا کے میم سے مسجد کے میم سے مدرسے کے میم سے ان میموں کی دشمنی مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک صدام کی طرح یا اطفاق کی طرح فلموں کے ناٹکوں کی طرح اور سنیماؤں کی طرح اور فلموں میں کام کرنے والی زانیوں اور بدکار عورتوں کی شہرت کی طرح اس نے چار دار عالم اس نے پبلسٹی کی اور اس کا شکار مسلمان ہو گیا اگر یہ برا ہوتا قرآن میں اللہ نے کہا اللہ جہاد کرتا ہے قتال کرتا ہے تو اللہ فسادی ہے فرشتوں کے بارے میں کہا یہ قتال کرتے فرشتے معصوم ہیں لا یاسون اللہ ہوں وہ ما مرون وہ چاہ کر بھی گنا نہیں کر سکتے پیغمبروں کے بارے میں کہا وہ خط داود جالوتا حضرت داود نے جالو کا قتل کیا تو وہ فسادی دیے آخا کے بارے میں کہا ادینا لینا فی فیس ابین آپ کو قتال کی اجازت دی گئی تو آخا کیا کرو گے آپ کہاں بچ کر بھاگو گے کون اس امریکہ کی زبان پر لگام لگائے گا جھوٹے مفسر کی زبان پر لگام لگائے گا کس نے اس کو حق دیا جہاد کی تفسیر کرنے کا کس نے اس کو حق دیا بدر کی تفسیر کرنے کا کس نے اس کو حق دیا کتاب المغازی کی ہم نے دیا ہم اگر اپنے عنوانوں میں لائے ہوتے نبی کا چہرہ روشن تو کیا تیرا باپ بھی مانے گا کافر مانے گا یہ زمین مانے گی یہ آسمان مانے گا یہ کہتے کہتے لوگوں کو سلا دیا تو نے نبی کے پسینے کے اندر عطر کی خوشبو امبر کی مشک کی خوشبو نبی کا استنجائے مبارک پاک طاہر نبی کا بیت الخلا صاف اس کو کوئی بیان اگر بیان کیا ہوتا اگر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر سلاد کے معنوں کی طرح سوم کے معنوں کی طرح حج کے معنوں کی طرح عمرے کے معنی کی طرح یہ بھی معنی بتائے ہوتے تو آج اس کے باپ کی ہمت ہوتی کہ وہ جہاد کو فساد کہتا جہادی کو فسادی کہتا یہ نہ سمجھو کہ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے آخا نے فرمایا وزیر و سینا میں ہی الجہاد ڈرو نہیں موت مقدر ہے قید میں جانا مقدر ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں قید سے نہیں روک سکتی پٹنا مقدر ہے اللہ اسی بنا اللہ کتب اللہ ہو امولانا ولہ پلک المؤمنون اے محمد کہہ دیجیے لن اسی بنا اللہ ما کتب اللہ اللہ کی لکھی بھی تقدیر کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی یوسف علیہ السلام نے جرم کیا تھا جیل گئے تھے یعقوب علیہ السلام نے خطا کی تھی جو یوسف علیہ السلام السلام کی جدائی کے صدمے کو آپ نے برداشت کیا کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء اور سعید الین سعید الین ساطی کو سر شاپی بشر شیر ابھی طالب کے اندر تین سال تک مقید رہے ان کی زندگی سے تو ہماری زندگی قیمتی نہیں ہے مقدر ہے تو جائیں گے ڈر کس بات کا کیا جیل مسلمانوں سے خالی ہے کیا لاکھ مسلمانوں کے پٹنے سے آ رہی ہے کیا پولیس کا ڈنڈا خاکی وردی اور ملٹری کی سختی مسلمانوں سے مستثنا ہے الگ کل نہیں اسی بنا علامہ کتب اللہ لنا اللہ نے لکھا ہے تو ہو کر رہے گا اگر دین کے نام پر نہیں ہوگا تو پھر بیوی جو ہے ڈوری کیس ڈالے گی اولاد پراپرٹی کا جھگڑا ڈالے گی پڑوس زمین کے ہتھیانے کا مقدمہ ڈالے گا گاڑی ٹکرائے گی اور اقدام قتل دفعہ تین سو پانچ وہ ڈالے گا کہ جان بوجھ کر اس نے میری ٹو ویلر گاڑی کو لا کر ٹھوکا ہے مجھے مارنا چاہتا تھا پولیس مارے گی جیل میں جانا پڑے گا ی بنا کتب اللہ میرا اللہ کہتا ہے کہ وہی چیز آئے گی جو اللہ نے مقدر کیا ہے مسلمان گھبراتا نہیں حالات سے کیوں گھبراتے ہو اللہ اللہ اللہ اولیاء لا خوف کے ولی ڈرتے نہیں ہم نے کیا جرم کیا سورہ محمد پڑھنا جرم ہے اللہ دینا کا فروخت از اللہ عام بڑا سور محمد جنت کے تذکرے جہنم کے تذکرے اور اس بات کا تذکرہ کہ رائے تلم کہ جب ان کے سامنے کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو غشی تاری ہو جاتی ہے سورہ محمد میں تذکرہ پڑھو مزے آتے ہیں محبت ہوتی ہے بیوی کے تذکرے نہیں ہوتے محبت ہوتی ہے دولت کے تذکرے نہیں ہوتے آخا سے محبت ہے آخا کے جہاد کے تذکرے کرو آخا کی سیرت کے تذکرے کرو یہ تذکرے کرنا یہ نام لینا یہ بار بار آپ کی وزیر و تو سینامی ہی الجہاد سینام کہتے ہیں اون کے اندر سب سے اونچی چیز کیا ہے اس کے پیٹ پر ایک پہاڑ کی طرح کوہان آتا ہے ابرا ہوا حصہ سب سے ہائٹ میں سب سے اونچا ہے وہ میرے آخا نے فرمایا اس اسلام کے اندر سب سے بلند چیز جہاد ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس دنیا میں آنا نہیں چاہے گا یہ زلیل دنیا یہ ملول حضرت آدم علیہ السلام کو پیشاب لگا تھا اس دنیا میں آئے تھے حضرت ہوا کو ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہوئی اس دنیا میں آئے تھے جنت میں رب ناراض ہوا تو ناراض کی کی جگہ جنت نہیں تھی یہ دنیا تھی کہ یہاں آ کر انہوں نے ندامت کے آنسو بہائے اور کہا تالا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تب پلنا و ترنا من خاص یہ جنت میں نہیں پڑھ سکتے تھے میرا رب حضرت آدم کو جنت میں معافی کا پروانہ نہیں دے سکتا تھا حضرت ہوا کو نہیں دے سکتا تھا جنت ندامت کی جگہ نہیں ہے جنت رونے کی جگہ نہیں ہے جنت خوشیوں کی جگہ ہے جنت موج مستی کی جگہ ہے جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے یہ دنیا ہے کہ یہاں رونے کی جگہ ندامت کی جگہ معافی کی جگہ غم کی جگہ اب یہاں سے کوئی جنت میں جائے گا تھوک کر نہیں دیکھے گا دنیا کو جھوپڑی سے کوئی اپارٹمنٹ میں جائے گا تاج محل میں پھر جھوپڑی میں آنا جائے گا سلم میں تاٹ کے کپڑوں سے کوئی شاہانہ لباس میں جائے گا تو شاہانہ لباس سے پھر کوئی ٹاٹ کے کپڑوں میں آنا چاہے گا کوئی بادشاہوں کے دسترخوان میں جا کر پھر سوکھی روٹی اور پیاز اور نمک کی ڈلی کو یاد کرے گا کوئی کفرستان سے حرم پاک میں جا کر کفرستان کو یاد کرے گا کوئی یہود و یہودارا کی بستی سے میرے محبوب کے دیار میں جا کر ریاض الجنہ میں جا کر گمد خزرہ کے پاس نبی کے روزے کی جالی کے سامنے اپنے ملک کو یاد کرے گا تھو ہے لانت ہے اونچائی پر جا کر نیچائی کو یاد کرے میرے آخا فرماتے ہیں سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا سما اختل سما اوہیا مجھے اللہ شہید کر دے اب شہید کہاں جاتا ہے جنت میں پھر فرماتے ہیں پھر مجھے دنیا چاہیے اس لیے کہ جہاد دنیا میں ہوتا ہے شہادت دنیا میں ہوتی ہے میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں جامع شہادت نوش کرنے کے لیے میں وہ لذت ہے وہ مزہ ہے وہ راحت ہے تم نہیں سمجھ سکتے نابالغ ایل کے جی یو کے جی پڑھنے والے کے سامنے جا کر لیلا کی کیفیت بیان کرو اسے کیا سمجھ اسے کہو کہ کیڈگریز کیا ہوتا ہے اسے کہو لالی پپ کیا ہوتا ہے مسلمانوں لالی پپ کے زمانے سے نکلو تم نکلو میں نکال کر رہوں گا میں تمہارے قبروں تک پیچھا کروں گا مجھے انجام کی پرواہ نہیں نکلو لالی پپ کے زمانے سے میٹھے لڈو کے زمانے سے نکلو یہ تباہ کر کے رہیں گے تمہیں برباد کر کے رہیں گے یہ جھوٹے فتوے دے کر جھوٹے بیان دے کر یہ گمراہ کر رہے ہیں وقت کو پاس کر رہے ہیں میرے نبی شہادت کو تین مرتبہ مانگا کہا کہ جنت میں جا کر میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں اس لیے آنا چاہتا ہوں کہ شہادت اسی دنیا میں ہے نبی نے تین مرتبہ جسے مانگا ہو وہ چیز گندی ہے تم تو یہ دیکھتے ہو کہ بم پٹا جسم کے پرچے سے اڑ گئے نا صاف نہ حدیث میں آتا ہے شہادت کی موت میں چوٹی کی کاٹ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تم یہ چاہتے ہو کہ بٹ پان لے کر کرسچن سسٹر تمہارے پاخانے کی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے ہندو ڈاکٹر سرانے کھوپڑی کے ٹانکے کھول رہا ہے دائیں باؤ دائیں اور بائیں لیفٹ اور رائٹ ہندو سسٹر گلوکوز چڑھا رہی ہے اور ایک ہندو ڈاکٹر ایکس رے رپورٹ دکھا رہا ہے چیختے چلاتے ان ہندوؤں کے درمیان دم نکل جائے یہ موت اچھی ہے یا وہ موت اچھی ہے جس کا انتظار حضرت بلال اور حضرت عثمان کر رہے ہیں کون تمہیں نالی پک دیا کون تمہیں آئس کریم دے کر بہلا رہا ہے میں نے نبی مسجد نبوی کو چھوڑ کر بدر میں کیوں گئے مسجد نبوی کے اندر رحمتیں زیادہ تھی یا بدر کی سرزمین کے اندر رحمتیں زیادہ ہیں میرے نبی ریاض الجنا کو چھوڑ کر بہت کے پہاڑ کے پاس کیوں گئے حدیث کی کتابوں میں بہت کے پہاڑ کی فضیلت زیادہ ہے یا ریاض الجنا کی فضیلت زیادہ ہے مسلمانوں ڈرو نہیں آ جاؤ آ جاؤ مانو فریضہ کو تسلیم کرو آیتوں کو تسلیم کرو جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ قرآن کی صورت کا منکر کافر قرآن کی آیت کا منکر کافر قرآن کے حرف کا منکر کافر قرآن کے زبر زیر کے منکر کافر چار سو پانچ آیتوں کا انکار کر کر تم اپنی بیوی سے حلال کے بچے پیدا کر سکو گے اللہ کے لیے بتاؤ غلط ہو تو میں اگلی جمعہ ہاتھ جوڑ کر تمہارے جوتے سر پر رکھ کر معافی مانگوں گا میں دکھاؤں گا جمعہ کی نماز کے بعد کلام پاک کی چار سو پانچ آیتیں جب بات مدرسے کی آتی ہے جب بات قرآن کی آتی ہے تو کہتے ہو کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا کافر قرآن کے ایک حرف کا قرآن کے ایک زبر کا ایک زیر کا انکار کرنا کافر ان چار سو پانچ آیتوں کو نہ ماننے والے کا انجام کیا ہے کتاب المغازی کا انکار کرنے والا کتاب الجہاد کا انکار کرنے والا نبی کے غزا غزوات کا انکار کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے بہت میٹھی زندگی ہے بہت یہ تو کہتا ہے قرآن ولا تقولوا لمن الله اموات کہ تم ان کو مردہ بھی نہ کہو یہ پھر کبھی گستاخی ہے حضرت حمزہ کو مردہ نہ کہو حضرت حسن کو مردہ نہ کہو حسین کو مردہ نہ کہو حضرت اب عمر فاروق کو مردہ نہ کہو عثمان کو مردہ نہ کہو قرآن کی آیت ہے صاحب یہ ولا تقولو لمن لیت کتنے مزے کتنے مزے ہیں میں بتاؤں آپ کو ہم نے شہید کے مزار کی جنت کے مزے کو آنکھوں سے دیکھا ہے اس دنیا کی تم نہیں سمجھ سکتے تمہیں بکواس لگے گی یہ بات افسانوں کے عادی ہو چکے ہو ڈراموں کے عادی ہو چکے ہو تمہارے کان تمہاری آنکھ تمہاری زبان آج پنک کے ذائقے سے بدہواس ہو چکے ہیں تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ جہاد کیا ہے شہادت کیا ہے امریکہ کی لینگویج برطانیہ کی زبان اور میڈیا کی ہوئی باتوں پر تم کہتے ہو آمنا سب دفنا ابھی پچھلے ہفتے کولہاپور میں گیا تھا مہاراشٹر میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا دو تین جمعہ پہلے میسج جب آیا تھا تو ہم نے کہا کہ گجرات کے واقعے کو بیان کریں گے لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمیں صدمہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی قربانیوں کے بعد کچھ احباب آتے ہیں تو ہم اپنی نجی زندگی کے کوئی معاملے کو بیان حالانکہ وہ نجی نہیں ہوتی اس میں بھی اخلاق کا اور درس اسلام کا پھر بھی طبیعت نہیں مانتی چندے کے اعلان کو طبیعت نہیں مانتی کہ اتنے وقت میں کتنی روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی کچھ قدیموں کو دیکھو ان کا خطبہ یہی ہوتا ہے میں شیواجی نگر بس میں چڑھیا میں کیا بولوں جینس پینٹ ایسی تھی ٹی شرٹ ایسا تھا باہر ہے مسلمان انہیں شیواجی نگر سے پھر بلاک آتے آتے جمعہ کا عنوان ختم ہو گیا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے جواب دینا ہے جوک مارنا ہمیں بھی آتا ہے ہسانا ہمیں بھی آتا ہے رونے کا ناٹک ہمیں بھی آتا ہے یا آپ کا وقت امانت ہے ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے کہیں کامتا ہے دل مائل نہیں ہوتا طبیعت نہیں کرتی کہ ہم کسی اپنے نجی سفر کو بیان کریں حالانکہ اس میں اخلاقی پہلو تھا جانتے بوجھتے ہم نے اس کو در بزر کر دیا کولہپور کا واقعہ ایک سو تیس کلو میٹر کے فاصلے پر گھاٹ سکشن کی طرح ہے رتنا گری ایک علاقہ ہے ہمیں ہمارے میزبان نے بتایا پانچ صحابہ کرام کی مزار مبارک ہیں میں نے کہا کہ ہمارے سفر کی کامیابی یہ ہے کہ ہم ان مزارات مقدسہ کے قدموں پر جا کر کچھ اللہ سے مانگ لیں رب کریم نہ سجدہ اسلائے نہ روزہ اسلائے بس یہ مزارات کی برکتیں ہیں ان کے صدقے میں بیڑا حل کر دیں یہ جنتی محل ہے ہم نے دیکھا ہے ہم دکھائیں گے آپ کو ہم نے دیکھا ہے پڑھا نہیں سنا نہیں ہم نے دیکھا ہے اور وہ گھاٹ کا جو سفر ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے پروگرام میں واپس آنا تو طے یہ ہوا کہ رات کو سفر کیا جائے تقریباً ڈیڑھ پونے دو بجے منزل میں پہنچے فجر ایک مدرسہ تھا گئے اب محتمیم کب چھوڑتے ہیں حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے قوم کا مزاج یہ ہے کہ نائی کو دیکھ کر حجامت یاد آ جاتی ہے عامل کو دیکھ کر تعویذ پلیتا یاد آ جاتا ہے خطیب اور مقرر کو دیکھ کر بیان یاد آ جاتا ہے اب مدرسے والوں نے کہا بچوں کو نصیحت کیجیے پکڑے گئے تھے نہ سفر کی تھکان نہ سفر کی مصروفیات کا خیال گجرات کے دو دنوں میں سات پروگرام مشین بھی نہیں چل پائے گی امریکہ روبوٹ بنائے وہ بھی نہیں کر پائے گا یہ آپ کی دعا تھی بزرگوں کے جوتوں کا صدقہ تھا بہرحال استعمال کرتی ہے قوم اللہ کرے ہدایت کے فیصلے ہو جائے بیان ہوا اور اس کے بعد وہ قبرستان جانا ہوا رتناگری کے جہاں پر پانچ صحابہ کرام موجود تھے حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے جب تو ہمارے اکابرین جب کبھی اس علاقے میں آتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر ضرور جاتے ہیں حاضری دیتے ہیں فیضیاب ہوتے ہیں ان مزاروں سے وہ فیض پہنچ رہا ہے امت کو یاد رکھیے کہ ہم جیسے لاکھوں مقرر زندوں سے وہ فیض نہیں پہنچتا قوم و ملت کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب ایک مرتبہ اکابرین کے قبرستان گئے تو اشارہ کر کر پربایا تم ان کو مرے ہوئے کہتے ہو یہ اپنے خبروں سے وہ فیض امت کو پہنچا رہے ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں الیاس ملت کو فیض نہیں پہنچا سکتے کہتے ہیں کہ جب رتناگری میں فساد ہوا اور غیروں نے حملہ کیا اور رتناگری کے بارڈر پر وہ آئے کافر مسلمان نہتے تھے کبھی ہوتے ہیں بات یار یہ تو شیونگ بریڈ رکھنے سے ڈرتا ہے نبی امت کو نہ باغ دے کر گئے نہ دولت دے کر گئے نہ بنگلہ دے کر گئے نبی تلوار دے کر گئے سکھوں نے اس کو اپنا لیا پارلیمنٹ میں جا کر قسم کھاتے ہیں تو کرپان اور تلوار کے ساتھ جاتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں ہیلمٹ کے بغیر دوپٹے کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں اور آج ہمارا دوپٹہ ممبر و محراب میں نظر نہیں آتا ہم نے نبی کی اس سنت کو فراموش کر دیا حملہ ہوا کافروں کی طرف سے تو آئے لوگ اور رتنا گری کے بارڈر سے واپس ہو گئے کہنے لگے اس قبرستان سے ایک دستہ اٹھا ایک قافلہ اٹھا اور وہ گھوڑ سوار تھا ہاتھوں میں تلواریں تھیں لگ رہا تھا ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے ہمیں تہس محس کر دیں گے یہ قبروں میں رہ کر امت کو فیض پہنچا رہے ہیں مولانا صدیق صاحب بادوی رحمت اللہ علیہ کشف کیا تو کہا یقیناً پانچ صحابہ کی مزاریں ہیں لیکن تعین نہیں ہے یہ مزار ہے یہ مزار ہے یہ اللہ کی طرف سے امت پر رحم کا معاملہ ہوا کہ امت گدے شاہ کو گھوڑے شاہ کو کتے شاہ کو جب نہیں بخش رہی ہے تو صحابہ کرام کو بخشتی وہ تو بہت بڑا قبا بناتی اور عرس کرتی اور قوالی کرتی یہ اللہ کا کرم کہ ایک جماعت گئی تبلیغی رات بھر روتی رہی اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے مزارات کا تعین کر دے ہمیں بتا دے ہمیں دیدار کرا دے کہتے ہیں کہ ان مزارات پر جو خادم تھا جن وہ آیا اور امیر صاحب کو کہا کہ چلیے اور وہ گئے قبرستان کے پانچ مزاروں کے اوپر جبکہ وہ کھجور کا سیزن نہیں تھا مدینہ طیبہ کے تازہ کھجور رکھے ہوئے تھے نشانی تھی کہ یہ حضرات صحابہ کے مزارات مقدسہ ہیں کھایا اور آ کر جو لیٹے تو پھر اللہ نے ذہن سے بات نکال دی اتنا سکون میرے اللہ کی قسم میں کیا کہوں اتنی راحت یہ پانے والے پاتے ہیں یہ محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں ارے یہ تو صحابہ ہے تارا منڈل کے مسجد کے پاس جو قبرستان ہے وہاں ایک مزار آج بھی الگ رکھی ہوئی ہے انیس سو پچہتر چھہتر کے زمانے میں جب ہلس کر رہے تھے میکری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے میزبانوں میں سے اکادرین کے خدام میں سے حضرت جی کے ہاتھوں مدرسے کے خیر و برکت کی دعا کی گئی تو میگری صاحب نازم تھے مزاج یہ تھا بچے صبح و شام بیٹھے رہتے ہیں کہیں واکنگ کو نہیں جاتے کہیں چلتے نہیں پھرتے نہیں طبیعت خراب ہو جائے گی قبرستان کے اندر گھاس کی صفائی اور خود لوگ پودے جو خود اگ جاتے ہیں ان کی صفائی کے لیے وہ طلبا کو چھوڑ دیتے میں بھی اس میں تھا ایک سبل کی آج جو مزار ہے اس پر وہ سبل لگ گئی اب بچوں میں مزاج میں شرارت ہوتی ہے کہ جھانک کر دے کے اندر کیا ہوتا ہے میں اور ساتھی جو جھانک کر دے کے بخود کفن پورا صحیح سالم حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا زبانہ دو سو سال کے آس پاس کا زبانہ دو سو سال عرصہ گزر گیا اپنی آنکھوں سے ہم نے شہید کی مزار کو دیکھا پورے تارا منڈل میں ہر مقام دوسرے مقام سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے کون سے اوت کو جلایا کون سے ادھر کو استعمال بخدا دو سو سال بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید کی قبر مبارک کے مجاہد کی قبر مبارک میں آپ کے فوجی کی قبر مبارک میں یہ منظر ہو بدرین کے قبروں کا کیا عالم ہوگا حضرت حمزہ کے قبر کا کیا عالم ہوگا وہ پانچ صحابہ ہندوستان جو آئے رتنا گیری کوئی بیپار کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے کاروبار کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے مسجد نبوی کو چھوڑا ہوگا ریاض الجنہ کو چھوڑا ہوگا مدینے کی فضاؤں کو چھوڑا ہوگا جنت البقی کو چھوڑا ہوگا کچھ تو بات تھی جو جنت البقی سے زیادہ قیمتی تھی کچھ تو بات تھی جو ریاض الجنہ سے زیادہ قیمتی تھی کچھ تو بات تھی نبی کی صحبت سے زیادہ قیمتی تھی وہ کیا بات ہے کہ جو نبی کی صحبت سے زیادہ قیمتی وہ کیا بات ہے مدینے کی فضاؤں سے زیادہ قیمتی وہ کیا بات ہے نبی کی اقتدا سے زیادہ قیمتی وہ کیا بات ہے ریاض الجنہ سے زیادہ قیمتی وہ بات ہے وزیر وطوسی سینامی ہی الجی کہ اسلام کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے وہ جہاد بھی سبیل اللہ کے لیے آئے تھے اب یاروں نے اس پر ڈاکہ ڈالا کوئی مدرسہ رہا ہے کہا جہاد میں امامت کر رہا ہوں جہاد بیان دے رہا ہوں جہاد دکان چلا رہا ہے جہاد وہ کرکٹ کھیل رہا ہے جہاد ڈاکہ ڈالا لفظ جہاد پر یہ خیانت ہے یہ پنکھا چل رہا ہے میں ایک دکان کھولوں اور کہوں کہ اے سی کم قیمت پر فروخت ہو رہا ہے ایئر کنڈیشن دھڑا دھڑ لوگ قطار لگائے شٹر اٹھایا میں نے کہا یہ پنکھا لے لو کٹارا لوگ جوتا ماریں گے نہیں ماریں گے حضرت اے سی کی بات کر کر پنکھا دے رہے امامت اور کتابت دعوت و تبلیغ خانقاہ مدرسہ الگ الگ اصطلاح ہے جہاد الگ اصطلاح ہے جو کام کر رہا ہے وہ کام کو وہ کام کہو میں امامت کر رہا ہوں امام ہوں میں خطبہ دے رہا ہوں ہوں تم مدرسہ پڑھا رہے ہو مدرس ہو تم جماعت پہ جا رہے ہو تائی ہو جی ہاتھ کلر استعمال کرنا حرام ہے ڈاکہ ڈالا ایک بہت بڑے چوٹی کے دائی کہنے لگے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی اپنی بیوی سے ملاقات کیے اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا آیا وہ نکل گئے غسل کو ضروری نہیں سمجھا یعنی بات ایسی پیش کر رہے تھے گویا کہ اب وہ جو کام کر رہے ہیں وہ جہاد فی سبھی اللہ ہے یہ ڈاکہ ہے ڈاکہ چوری ہے بدماشی ہے بہتر ہے ریزرو بینک لوٹ لو بہتر ہے اے ٹی ایم لوٹ لو کتاب المغازی پر ڈاکہ نہ ڈالو کتاب الجہاد پر ڈاکہ انسان ریشم ہے تو ریشم سوت ہے تو سوت لیڈیز ہے تو لیڈیز کپڑا جینٹس ہے تو جینٹس نام الگ بدلو دعوت الگ ہے تبلیغ الگ ہے اصلاح الگ ہے امامت الگ ہے خطاوت الگ ہے خانخواہ الگ ہے تدریس الگ ہے تعلیم الگ ہے سب کے نام الگ ہیں جہاد کو لا کر اس میں مت الجھاؤ ایک تو کرتے نہیں اور دوسرا دھوکہ دیتے ہو ڈاکٹری الگ ہے اور چپل سینا الگ ہے چپل سینے والا چمبر اپنے آپ کو سرجن کہنے لگے کہ وہ بھیگا چمڑا سیتا ہے میں سوکھا چمڑا سیتا ہوں یہ خیانت اس سے بڑی خیانت کوئی دین کا کام کر کر جہاد کے فضائل کو اس کے پر تھوپنا یہ نبی کی سیرت کے ساتھ غداری ہے نبی کی سیرت کے ساتھ بغاوت ہے آئے گا تب کریں گے ڈر کیوں رہے ہو ہجرے کیوں بنتے ہو نہ مردے جب آئے گا تب کریں گے جب امیر المؤمنین کہیں گے بڑے کہیں گے دارلوم کہے گا مظاہر کہے گا نجوا تب کہیں ماننے میں کیا گنا ہے جبرائیل کو دیکھا مانتے نہیں مانتے جبرائیل کو جنت کو دیکھا مانتے نہیں مانتے نبی کی سیرت کے اس پہلو کو ماننے میں بڑے مزے ہیں بڑے مت ہر مصیبت کا علاج اس عنوان میں ہے ہر بیماری کا علاج اس عنوان میں ہے وزیر بت السلامی ہی الجہاد آخا نے فرمایا اونٹ میں جیسا کوہان آتا ہے ایسے اسلام کے اعمال میں اور اسلام کی چیزوں میں یہ سب سے اونچی چیز ہے اس میں بڑے مزے میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ جمعہ ہم نے ایک بات کہی اسی لیے ہم کہتے ہیں ایک بزرگ صاحب ہدایا ماں کے ان کا ایک شاگرد کے یہاں گئے وہ تو ان سے ملنے کے لیے تاخیر کی ان کے شاگرد نے پوچھا کہاں کہاں کہ والدہ کی موتا ہو گئی اس کی تکفین میں تجہیز میں لگ گیا صاحب ہدایا عالم صاحب نے فرمایا تم نے ماں کی خدمت کی تمہیں دنیا ملے گی اور استاد اور پیر و مرشد کے آنے میں تاخیر کی تمہیں آخرت کا حصہ کم ہو گیا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے ہم کہتے ہیں کہ آپ جمعہ میں کبھی مس نہ کریں جہاں آپ کا ذائقہ ہو آپ کا ٹیسٹ ہو آپ کا سافٹ ویئر ٹیلی ہوتا ہو ہر کس ادھر کی ادھر ہو جائے اسی لیے تو جو لوگ فلٹر ہونا تھا ہو گئے جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جانے سے نورانی مسجد کی بہار آتی ہے خدا نے ان کو نکال دیا کہ تمہارے سے باہر نہیں خدا تمہارا محتاج نہیں نبی کے کی اولیاء کی سیرت تمہار جو یہ سمجھ رہے تھے ہم نے احسان کیا مولوی پر نائن بلاک پر خدا نے دھکے دے کر نکال دیے آج اس کی پرچائی ان کو نصیب نہیں تو مانو میری بات کو ایک صاحب ہمیشہ پابندی سے آتے ہیں نقصان دیکھیے کیا ہوتا ہے کسی معاملے میں وہ اپنے وطن چلے گئے اور ہم نے گزشتہ جمعہ نماز میں دل کیسے لگے یہ بات ہم نے بیان کی تو کہنے لگے آپ کے پیرو مرشد کا فون آیا تھا کیا تصور کی بات آپ نے شروع کر دی خان کی بات آپ پچھلا جمعہ انہوں نے سنا نہیں تھا اب نئے انداز سے جب انہوں نے اس کو سنا تو اس کو خان سے حضرت پیر و مرشد مولانا عبد صاحب سے اس کو جوڑ دیا جبکہ یہ اہم جہاد کا حصہ تھا نماز میں دل اس لیے نہیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دل کو دنیا سے باندھ دیا اس دل کو ہم نے بیوی سے باندھ دیا مجاہد فی سبیل اللہ حضرت حنزلہ کے بیوی کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا حضرت حنزلہ کی صحبت کا غسل نہیں اترا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں مجاہد فی سبیل اللہ بن کر نکل گئے یہ اگر نماز پڑھیں گے تو کیا بیوی میں خیال جائے گا مجاہد کی نماز قیمتی شہید کا روزہ قیمتی اس لیے کہ سب کچھ وہ پہلے ہی سے چھوڑے ہوئے وہ موت مانگتا ہے وہ شہادت مانگتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کے دسترخوان میں افطار کرنا چاہتا ہے وہ جنت کے حوروں سے نکاح کا متمنی ہے یہ حیض چھننے والی اور نفاق چھننے والی یہ جہاد کا حصہ تھا اب اس کو انہوں نے خانخواہ سے جوڑ دیا کہا کہ یہ تصوف کی بات ہے یہ خانخواہ پورا دل و دماغ لگا کر پچھلے جمعوں سے رب کے ساتھ اگر بات سنی جائے تو آدمی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے ایک جمعہ وامو مارا ایک جمعہ وامو مارا اور پھر آ گئے تو بات نہیں سمجھ میں آتی یعنی یہ وہ صاحب ہے جو بیان کے مزاج اور قطیق کے مزاج کو جاننے والے ان سے اتنی بڑی خطا ہوئی کہ ساری زندگی اس کا سو نہیں ہو سکتا تو عام آدمی کیا کرے گا ہم نے گزشتہ جمعہ کہا تھا جھوپڑیوں میں رہ کر کچے پکے مکانوں میں رہ کر غربت میں رہ کر افلاس میں رہ کر آپ جنت کے مزے لے سکتے ہیں آپ بڑے بڑے اپارٹمنٹ کے مزے لے سکتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ نسخہ قرآن و حدیث کا نسخہ ہے وہ نسخہ یہ ہے اسے دو اور دو ملے تو کتنے ہوتے ہیں چار دو اور ایک ملے تین دو میں سے ایک نکلے ایک جیسے یہ یقینی ہے کیلکولیشن یہ یقینی ہے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے کلو جدید لذیذ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے جو آدمی اپارٹمنٹ بنایا ہے بنگلہ بنایا ہے ہمارے لیے پہلی مرتبہ اس کا دیکھنا ہوا لیکن جب وہ چالیس دن رہا ایک مہینہ رہا ایک سال رہا میں سو مرتبہ رب کا انعام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہماری جھوپڑی ہمارے لیے جو مقام رکھتی ہے وہ بنگلہ اس کے لیے وہی مقام رکھتا ہے اس لیے کہ وہ بنگلہ ہمارے لیے جدید ہے اور کلو جدید لذیذ ہر جدید لذیذ ہوتا ہے نبا کپڑا پہنو کیسا دیں یہ ہڈیوں کے اوپر چمڑا مضبوط نہ ہوتا یہ سینے کی ہڈیاں پھاڑ کر باہر آ جاتی لیکن جب پیمن لگا آجزی آ گئی انکاری انکساری آ گئی ہر انسان کی شاہ جہاں کو اللہ اگر پیدا کرے یہ قسم لے لو میرے سے کہ شاہ جہاں تاج محل کا رخ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ کہہ رہے تو پرانی چیز ہے صاحب اور وزٹر ٹکٹ دے کر تاج محل ادھر سے سے یہ اینگل وہ اینگل سے فوٹو لیا اوپر سے لیا نیچے سے لیا اچھا صاحب یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ لال باغ کمن پارک ہے پوری دنیا آتی ہے لال باغ دیکھنے پوری دنیا کمن پارک دیکھنے آتی ہے میوزیم دیکھ برسوں ہو گئے نہ ہماری آل اولاد نہ ہماری نسلیں نہ ہمارے قدر میں اس لیے کہ ہماری چیز ہے یہ دستور ہے اللہ کا یہ دنیا دھوکے کی گھر ہے خامخواہ دھوکے میں ہاں، نہ آؤ جھوپڑی جو مقام ہمارے لیے رکھتی ہے سائیکل ہمارے لیے جو درجہ رکھتی ہے اس کے لیے سوا کروڑ کی کار وہی مقام رکھتی ہے اس لیے ہم اپنے مکان سے جب جاتے ہیں دوسرے یہاں مہمان بن کر آلیشان مکانوں میں لوگ رکواتے ہائی ٹیک مکان میں رکواتے لیکن جب اس مکان میں کچھ مدت ہم رہ جاتے ہیں وہ مکان ہمیں پرانا دکھا اس کی کوئی عظمت نہیں رہتی شروع میں آہ کیا نالی ہے صاحب کیا اے سی ہے کیا اس کی خالین ہے سفر میں جاتے مکے مکرمہ مدینہ طیبہ ٹور اینڈ ٹریول والے فائیو اسٹار سیون اسٹار ہوٹلوں کے کمرے میں وہ کتنے دنوں تک وہ کمرے ویسے لگتے ہیں ایک وقت دو وقت تین وقت اس کے بعد اس کا وہی مقام جو سلم ایرے میں رہنے والے جھوپڑی کے کا مکین کے لیے وہ مقام تو پیدا کرنے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ اب دنیا دار الغرور یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے تو پھر کیوں ایسی چیز طلب کرتے ہو جس چیز کے اندر لذت نہیں ہے لذت نبی کے طریقے میں ہے لذت نبی کی سنتوں میں ہے راحت آخا کے گھرانے میں یہ جھوپڑی میں بھی آ جائے تو جنت بن جائے اور آخا کا طریقہ محلوں سے نکل جائے تو وہ جہنم بن جائے یہ ہے پارمولا اور یہ میں اس میں دیر نہ نہیں کرتا اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے جہاد کے فضائل آئے جہاد کی خوبیاں آئی اب تو کوئی بدر کا مالکہ نہیں ہے صاحب بلا عمر تو ہندوستان نہیں آئے اسامہ نہیں آئے نہ تو ہمارے ان سے کلیکشن ہے روابط کہ کیا کیا جائے جہاد کے فضائل بیوی بھی زندہ ہو جہاد کے فضائل اولاد بھی یقین نہ ہو امر ابن جموں نوے سال کی عمر میں میدان جنگ میں جا کر جانے لگے بچے کہنے لگے ابو بہت میدان دیکھ لیے اللہ کے لیے گھر میں بیٹھیے گھر بیٹھنے کا وقت ہے بیٹے جا تو اپنا راستہ دیکھ میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں جامع شہادت وہ مقام ہے باپ بیٹے کو نہیں قربانی دے سکتا بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا نوت سال کی عمر میں لڑکتے پڑکتے لڑے میدان جہاد میں جا کر جامع شہادت کو نوش کیا ہے بہت مزے کی بات ہے صاحب دیکھا ہے ہم نے ہم نے کفن کو صحیح سالم دیکھا صاحب کرام کی مزار پر گئے ہم لوگ طبیعت اتنا مچل رہی تھی جی چاہ رہا تھا کوئی جرم نہیں کر لوں کوئی خطا کر لوں گناہ کر لوں ایک سب لاؤ اس مظہر کو شک کر دو صحابی کا چہرہ دیکھ لو لپٹ جاؤ وہ خوشبو سونگ لو دنیا قتل کر دے سولی پر لٹکا دے آپ نہیں جانتے شہادت کے مزے کو نہیں جانتے شہادت کی لذت کو اگر یہ بری ہوتی نبی تین مرتبہ نہیں مانتے اگر یہ بری ہوتی حضرت حمزہ پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی اب یہ ہے کہ سوال میں ملا آپ تاجر میرے بچے آپ کے بچے آپ کی بیوی ہماری بیوی ہمارے ماں باپ آپ کے ماں باپ آل اولاد اور جہاد فرض چار سو پانچ آئے تھے اور حدیث کی کتابوں میں کتاب المغازی کتاب الجہاد کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والے کو سب کچھ مل جاتا ہے ہم آپ کو اگلی جمعہ ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ایک جمعہ تک بھی آپ محروم رہیں جہاد کے پدائل سے لیکن ہم باندھے رکھنے کے لیے چلو اگلی جمعہ ہم آپ کو بتائیں گے گھر بیٹھے آپ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ پائیں اور ہم جو بات کہتے ٹھوک بجا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں بدل نہیں گئے جا بھی نہیں سکتے آپ عہد نہیں گئے جا نہیں سکتے تبوک نہیں گئے جا نہیں سکتے بی بی بھی صحیح سالم اس کا سہاگ یہ بچوں کے سر پر باپ کی شفقت کا ماں کی رحمت کا سایہ اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر مر گئے انشاءاللہ اللہ اگر چاہے تو شہادت کا اجر کیا ہے نسخہ قیمتی نسخہ اب تک پوری زندگی آپ نے نین بلاک میں لگائی ہو اور یہ نسخہ اگر آپ کو مل جائے عمل ہو جائے میں سمجھتا ہوں کہ نین بلاک اور نورانی مسجد میں زندگی لگانا آپ کا کامیاب ہو گیا کا وہ جو ہے آپ کی کامیابی آپ کو مل جائے گی اللہ کرے اللہ ہمیں اس وقت تک مہلت دے جب تک کہ نسخہ ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے انشاءاللہ اگلی جمعہ دنیا کا سب سے قیمتی نسخہ گھر بیٹھے مجاہد فی سبیل اللہ بننے کا اللہ ہم لے کر آئیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین واقع